بابا رسولا منهم لمبین عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم میرے محترم دوست اور بزرگوں ہم لوگوں کا عموماً عام لوگوں کے اندر چلنا پھرنا برباد کرتا ہوتا ہے اور آپ حضرات کے سامنے ہمیشہ قرآن پاک اور اللہ علیہ کے واقعات ہوتے ہیں جس کو آپ حضرات زبان سے بھی بولتے ہیں اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ سنتے بھی ہیں ہر وقت آپ کے سامنے پورا قرآن ہوتا ہے صحیح سے ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ہم کہتے ہیں وہ سنانے کے لیے ہے جیسے کچھ آگے اپنے استاد کو سناتا ہے یہ ہمارا بیان اس طرح میں تو اپنی نیت یہی کرتا ہوں کہ پوڑا بائی گرام کے سامنے بیان کرنا اس طرح ہو کہ جیسے کچھ آگے اپنے استادوں کو سنا رہا میری نیت تو ہوئی ہے حضرات کی نیت کیا ہو آپ حضرات جانے آپ حضرات ماشاء اللہ علماء کرام ہیں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا چھوٹا بچہ وہ اگر بہت سی چیزیں لے چکا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑوں بڑوں کے ہوتے ہوئے جس میں حضرت صلاح ہوتے تھے حضرت زبیر ہوتے تھے حضرت عثمان ہوتے تھے اور بڑے بڑے سارے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یا عباسی ہوتا مار اے ہوتا مارنے والے اور بتا اس معاملے میں نبی کریم علیہ سن میں کیا فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رہو فرماتے تھے بتا دیتے تھے کہ میں نے یہ سنا میں نے یہ سنا میرے کو بہت شوق تھا نبی علیہ پاک سنا کی باتیں لینا اس لیے بھی لو ہر ایک سے لیتے رہو چھوٹا ملے اس سے بھی لو بڑا ملے اس سے بھی لو اور لے کر اس کو گھر پر قرآن و حدیث کے ساتھ متوازن کر دو اگر اس کے موافق ہے تو اسے لے لیا جائے اس کے موافق نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے لڑائی نہ کی جائے اس وقت میں میں نے جو آئے کریمہ حضرت کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے لیے اور انہوں نے دعا کے اندر تین چیزیں مانگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرف دعوت مانگی ایک طرف تعلیم مانگی اور ایک طرف تشکیہ مانگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ میں یہ تینوں چیزیں ملیں گی دعوت بھی ملے گی تعلیم بھی ملے گی اور تشکیہ بھی ملے گا دعوت کے ذریعے ایمان میں طاقت آتی ہے جب اللہ کی عظمت اور بڑائی بار بار بوری سنی جاتی ہے تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے اور غیروں کا یقین جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے جتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا اتنا ایمان طاقت والا ہوگا اور جتنا ایمان طاقت والا ہوگا اتنے آواز جاندار ہوں گے اور جتنے احمد جاندار ہوں گے اتنا ان احمد پر جو اللہ رسول کے وعدے ہیں یہ پورے ہوں گے تو پھر اپنے مسائل کو لوگ حل کریں گے احمد کے ذریعے صحیح چیزیں اور اسباب ظاہریہ بھی نہیں اسباب ظاہریہ بھی اللہ نے بیکار بھی بنائے استعمال ان کو بھی کرے گا لیکن بار بار اس فکر کے ساتھ استعمال کرے گا کہ اسباب ظاہریہ کے استعمال کرنے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو رہا ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اگر اس بار میں ظاہریہ ایسے طریقے میں استعمال کیے کہ جس میں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو پھر اللہ کی طاقت خلاف ہو گئی اب اللہ میں ظاہر لیکن زندگی اس سے نہیں بنے گی اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکم کرما پر جب ڈالا تو حضرت حاضرہ کو شبہ ہوا کہ شاید میری شوقن سارا کے کہنے سے ڈالا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ میں اللہ کے حکم سے ڈال رہا ہوں یقین کی قوت ایسی تھی ہوگا جیسے اللہ ادئی ہونا تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا ظاہری سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اختیار کیا کہ تھوڑا تھوڑی کھجور تھوڑا پانی یہ دے دیا ایک کے بھی کرنے والا تو اللہ ہے چلو کھجور پانی کا ہی دے تو طرح سے وہ ختم ہو گیا اب بچہ تڑپنے لگا اور خود بھی بھوک لگی اب ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے دو راستے تھے ایک راستہ میں گھر چلی جاتی ارے اسماعیل کو لے کر گھر چلی جاتی اگر اسماعیل دیو سب کو لے کر تو گھر میں ساری چیزیں موجود تھیں تو اس کے اندر یہ نقصان ہوتا کہ حکم اللہ کا ٹوٹ جاتا اللہ اللہ نے تو بھیجا یہ آتی دیکھا دوستوں گھر چلی جاتی بچے کو لے کر تو اسباب تو سارے مل جاتے ہیں لیکن حکم اللہ کا جاتا حکم اللہ کا جانے پر اللہ کی طاقت خلاف ہو جاتی تو یہ تو کیا نہیں لیکن اسباب کو بالکل چھوڑا بھی نہیں اسباب اتنے اختیار کیے گئے صفا مروا کے بیچ میں دوڑتی رہی آتی رہی جاتی رہی قافلے کو دیکھتی رہی اتنا زبردست اسباب اختیار کر کے قیام تک لوگوں کو ان کے عمل نے یہ بتا دیا کہ بھائی اسباب اگر جس میں حکومت ہوتا کہ میں ہوں اتنا زیادہ اس میں لگنا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن اس کے اندر پھر ایک ڈر ہے کہ بھائی چلو پھر کاروبار کرنا یہ بھی سبب ہے حلال اور گھر میں رہنا یہ بھی سبب ہے حلال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہنا نہیں سو بھی بجے کو بلا تو دار تو نہیں تو بیوی کا مکان بنانا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہلن باول دینا و قسمت ہننا بیوی کے لیے کھانا اور کپڑا جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو اللہ کے حکم کو پورا کروں گا میں تو جماعت پہ نہیں جاؤں گا کہ جماعت پہ جاؤں گا تو میرے مکان بننے کا مسئلہ اٹھ جائے گا اور میری بیوی بچوں کے کھانے کپڑے کا مسئلہ اٹھ جائے گا میں تو قرآن پر عمل کروں گا میں جماعت پہ نہیں جاؤں گا میرے محترم دوستوں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے معنی یہ ہے کہ ساری آیتوں اور ساری حدیثوں پر آتی ہے عمل کریں یہ نہیں کہ جو آئے تو جو حدیث انسان کی مرضی کے مطابق مل گئی اسے تو آدمی نے لے لیا اور جو مرضی کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا اللہ فرما نہیں مرضی کے موافق ہو مرضی کے خلاف ہو ہر حال میں دونوں کام تمہیں کرنے ہیں یا اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ باہر اور ایک ٹانگ اندر ہے میں میں کاروبار کرتا ہوں کیونکہ اللہ کہتا حل اللہ ہو اس میں تو ٹانگ اندر کر دی لیکن باہر رم ریبا یہ جو تھا یہ چیز چاہیے خلاف تھا ہاں، تو اس کے اندر ٹانگ باہر کر دی اسی طرح جو جو حکم مرضی کے مطابق ملا اس میں تو ٹانگ اندر کر دی اور جو حکم مرضی کے خلاف ملا اس میں ٹانگ باہر کر دی تو درمیان کے اندر یہ رکاوٹ بن گیا دوسروں کا داخلہ بھی بند ہو جائے گا جب اسلام کے دروازے پر یہ کھڑا ایک ٹانگ اندر کرے ایک ٹانگ باہر کر کے اب دنیا کے اندر تین فائدے اس کے لیے دو ہی راستے ہیں تین کا دروازہ کھلنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ تو ایک اندر کی باہر کی جو ٹانگ ہے وہ اندر چلی جائے تو تین کا دروازہ کھل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اندر کی جو ٹانگ ہے وہ بھی باہر ہو جائے تو یہ تو راجیہ درگاہ ہو جائے گا لیکن دوسروں کے لیے دروازہ کھل جائے گا اس لیے ڈرنے کی چیز ہے یہ ہمارا جو کام ہے تبلیغ کا وہ یہ ہے کہ جن کلمہ پڑھنے والوں کی ٹانگ باہر ہے اس کی ٹانگ کی خوشامد کر کے اور اس ٹانگ کو اندر کر دیا جائے وہ ٹانگ جب اندر ہو جائے گی تو دروازہ دین کا کھل جائے گا اور کئی جگہوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کھل گیا جب اندر کی ٹانگ باہر کی ٹانگ اندر چلی گئی تو دین کا دروازہ کھل گیا علاقے کے علاقے ایمان کی طرف آنے شروع ہو گئے افریقہ کے اندر جماعت بھیجی سب سے پہلی جماعت اور ان سے کہا کہ تم چھ نمبر کے اندر رہ کر کام کرنا یہ چھ نمبر اس لیے بتائے کہ اس کے ذریعے دین کے اوپر چلنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے چھ نمبر پورا دین نہیں ہے چھ نمبروں کی اگر مشق کرے ایمان کے اندر طاقت پیدا کرے نماز سے جاندار بنائے ہستا کرے اللہ کا ذکر کرے ایمان کی مجلس کرے اور کلمہ پڑھنے والوں کا اکرام کرے ایک دوسرے کی ادا کرے ایک دوسرے پر مہربانی کرے اور بار بار یہ ٹٹوتا رہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری چیز داخل نہ ہو جائے صرف اللہ پاک کی رضامندی ہو زبان سے تو ہر آدمی کہا گیا اللہ کی رضامندی کے لیے کام بھی کرنا ہے میں اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہا ہوں زبان سے تو ہر آدمی یہی کہے گا لیکن اس کے اندر دوسری چیزیں جو مل جاتی ہیں وہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتی بات مطلب معلوم نہیں ہوتی اور بات مطلب معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو چھپاتا ہے تو اس بنا پر نیت کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ اور اخلاص جو ہے اس کو بار بار ٹٹولنا پڑے گا بار بار ڈٹرو کے جہاں کسر ہوتا ہی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے اور نیت میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور اسی طرح دعوت کے اندر یہ فکر ہو کہ نبی کوئی آنے والا نہیں اور نبیوں والا کام اس امت کے حوالے ہوا لہذا پوری امت جو ہے اس دعوت کے کام کو اپنا کام بناوے پوری امت اور کتنا کام کرے امت کا ایک ایک آدمی ایک ایک کلمہ پڑھنے والا دعوت کا کتنا کام کرے ایک اپنا بھی فکر کرے اور دوسرے کا اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرے ہمیں اس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے پورے عالم کے اندر کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اور ہر امتی اپنا بھی فکر کرے دین پر چلنے کا اور اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرے یا او اندی کم نارا جہنم سے بچانے کا فکر اپنا بھی ہو اور گھر والوں کا بھی ہو تو اس میں ایک چیزیں دن آمن کو نہیں کہہ دیا ایمان ہے تو ساری اگلی چیزیں چلیں گی اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے اس سے نماز کی تاکید کی بک محدہ کا بھی سدا ادی وسطہ بھی راجا خود بھی جمے رہو نماز پر اور گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو نماز ہے احتبام کے ساتھ کیونکہ ایمان جو ہے یہ چوبیس گھنٹہ فرض ہے اور نماز جو ہے یہ چوبیس گھنٹے پہ پانچ مرتبہ فرض ہے روزہ رمضان میں زکات مالدار پر ہے حولان ہول کے بعد اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ مالدار پر ہے لیکن ایمان چوبیس گھنٹہ فرض ہے اور ایمان کتنا فرض ہے ایمان کے تین درجے ہیں ایک درجہ سے کہ ایمان کا ذرہ مرنے کے وقت لے کر مرا اس کا جنت پہ جانا طے ہے چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر جو روحانی گندگی اور روحانی بیماری آئی تو جہنم میں ڈال کر اللہ صاف کریں اور یا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اسے صاف کر کے جنت پہ بھیج دیں اور جہنم میں نہ ڈالیں عدل کا معاملہ کریں فضل کا معاملہ کریں یہ اللہ کریں گے لیکن جنت جانا اس کا طے ہے ایمان کا ذرہ اگر کسی کے دل میں ہے مرنے کے وقت میں لیکن مرنے کے وقت میں ایمان باقی رہے اس کی کیا گارنٹی اس کا طریقہ ضرور ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اعمال کے ذریعے ہوتی ہے اور اعمال اور ایمان دونوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ دعوت کے ذریعے ہوتی ہے اور ایمان آمان اور دعوت ان تینوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ دعوت کے کام میں ایک دوسرے کو جمانا اگر کوئی پھسل رہا ہے تو اسے پکڑ دینا اور اگر آپ پھسل رہے تو دوسرا آپ کو پکڑ دیں مادی لائن میں پھسل رہا ہو تو بھی اور روحانی لائن کے اندر پھسل رہا ہو تو بھی جماعت کے اندر لگا واپس آیا کاروبار کا گھر پچھاڑ ہوا ہوا اتار گھبرا گیا اور گشت میں آنا بھی بند کر دیا تعلیم کے حلقے بھی نہیں بیٹھتا دھیمے دھیمے نماز چھوٹنے لگی تب اس کو جمان آئے تباہ بل ہس اندر انسان اگر سے ہے اندر نظیرہ احمد وہ آمین اس وہ تو سب اس کو تانا نہیں مارنا اس کو یہ نہیں کہنا کہ چار مہینے گزار کے آیا اب نماز بھی نہیں پڑھتا یہ نہیں کہنا بلکہ اس کے پاس جانا اس کی پریشانی کو دیکھنا اس کی پریشانی کے دور ہونے کا رائے مشورہ دینا لائن سے پھسل رہا ہے تو اسے بچا دینا مادی لائن سے پھسل رہا ہے تو اس کو بھی بچا دینا مادی لائن میں کسی کو لینا دینا لیکن مادی لائن میں پھسلنے سے بچانے کے لیے ایسے طریقے سے اسے بچایا جائے کہ وہ روحانی لائن کے اندر کوڑا نہ ہو جائے بات کرتے کی مادی لائن کمزور ہو گئی اور اپنے پیسے دینے شروع کر دیے تو اس کی نگاہ جو اللہ کی طرف جمتی تھی تو آپ کی طرف جمنی شروع ہو گئی تو روحانیت کے اعتبار سے آدمی ختم ہو گیا لوگوں کو دینے کے اندر کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو اس طریقے سے دے کے اس پہ اشراف پیدا نہ ہو اگر اس کا علاج نہ کیا آپ نے تو پھر اس میں سوال پیدا ہوگا مانگے گا پھر وہ مانگنا تانگنا شروع کرے گا اور مانگنے کے تین طریقے ہیں ہاتھ سے ہاتھ سے چال سے یا تو زبان سے مانگیے گا نہیں تو ہاتھ ایسا بنا دے گا کہ لوگ دیں یا چال ایسی چلے گا کہ لوگ دیں اگر اس کا بھی علاج کیا سوال کا بھی تو پھر یہ اور آگے بڑھے گا روحانیت کی خرابی کے اندر اپنے آپ کو مستحق سمجھے گا کہ میں مستحق ہوں کہ مجھے دیا جائے اگر اس کا بھی ایجاد نہ کیا گیا تو پھر آخری درجے کے اندر کیوں لڑائی جھگڑے پر اتر آئے گا کہ اتنا اتنا کام کرنے ہمارا تم لوگ خیال نہیں کرتے دیکھتے نہیں یہ چار خرابیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اگر کسی کی مالی خدمت یا جانی خدمت بے ترتیبی کے ساتھ کی گئی اور کرتے تھے ماری اور جانی خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی لیکن چار باتوں سے بچا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا صفا میں سے اور یوں کہا کہ حضرت میرے گھر کے اندر ضرورت ہے کچھ مجھے پیسے دیجیے اب دین کا کام کرنے والا مانگنے پر آ گیا اور مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے مانگنے والا جس نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں اور جو دوسروں سے مانگتا ہے تو مانگنے والا قیامت دن اس کے چہرے پر ہڈی ہڈی ہوگی گوشت نہیں ہوگا اتنا زلیل بن کے قیامت دن جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگنے سے بچایا لیکن اس کو ڈانٹا نہیں پھٹکارا نہیں اس سے یوں کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے کوئی چیز چادر دو چیزیں بتائی اس کو بکوا دیا دو دن ہم نے بکا ایک دن ہم اپنے پاس رکھ لے ایک دن ہم کو دے دے گزاری خرید لے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لا کر بیچ اور اتنے دنوں تک تو میرے پاس مت آنا جماعت میں نکلنا بھی بند کر دیا اس کا اور سارے دین کے کاموں میں جو لگتا تھا وہ بند کر کے اسے مزدوری پر لگا دیا چند دنوں کے بعد وہ آیا پوچھا کیا ہوا ان کا حضرت اتنے پیسے میں نے کمائے اتنے سے بیوی کو دی اور اتنے میرے پاس ہیں تب آپ نے نصیحت فرمائی کہ یہ زندگی اچھی یا وہ مانگ کھانے والی زندگی اچھی لیکن میرے محترم دوستوں پوری دنیا کا جو ماحول پوری دنیا کا جو ماحول آپ کی زندگی بنانے کا جب آدمی دیکھتا ہے تو دین اور ایمان اور روحانیت کا کام کرنے والا جو ہوگا اس کا بھی ذہن یہ بنتا ہے کہ مال کے بغیر ہمارے ادارے نہیں چل سکیں چونکہ پوری دنیا کا ماحول ہے پوری دنیا کا ماحول یہ نے کوئی بھی چیز چلانی ہوتی ہے تو ملک اور مال کے باہر وہ نہیں چلا سکتے یا تو ملک کی طاقت کے ذریعے دھمکی دیں یا مال کے ذریعے للچا میں اور اپنی چیز کو جلاؤں جتنے بھی باطل راستے اس طریقے سے چلتے ہیں لیکن ہمارا جو حق والا راستہ ہے وہ اپنے چلنے میں نہ ملک کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے بلکہ اندر کی روحانی طاقت اس کے لیے چاہیے اور وہ روحانی طاقت جو ہے وہ ایمان ہے اخلاص ہے خوشو خوشو والی نمازیں اللہ کا دھیان ہے اللہ کا ذکر ہے دوسروں کے ساتھ اخلاق کا برتنا ہے بار بار اپنی نیت کو ٹٹوڑنا ہے اور پھر دوسروں کے اندر بھی اس چیز کو چلانا ہے صرف اپنی ذات پر نہ رہے تو دعوت کے کام کے اندر ایک تو اپنا فکر ایک اپنے گھر والوں کا فکر ہر امتی کرے اور ہر امتی اپنا فکر گھر والوں کا فکر کرے اور شدت ایک اور فکر اور بھی کرے کہ اپنے خاندان کا بھی فکر کرے ون پھر عشیرت کا تقربین اور اپنی قوم کا بھی فکر کرے نتر قوم بند اور اپنی بستی کا بھی فکر کرے نیتو تم زیرا امن پورا اطراف کا بھی فکر کرے ومن مباحہ اور پھر پورے عالم کا بھی فکر کرے خطاب تو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پورے قرآن پاک کے اندر جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا صرف حضور کو نہیں ہوگا وہ خطاب اس لیے کہ اللہ نے یوں کہا ہے اتی اللہ و رسول میرے نبی کی اطاعت کرو اور ایک بات دوسری کی بت تب میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو تو تمہیں راستہ ملتا رہے گا تو حضور اکرم کروں کا اتباع اور اطاعت یہ دونوں حکم اللہ نے دیا اطاعت کے معنی کہاں ماننا اور اتباع کے معنی جو وہ کہے وہ کرنا تو کوئی حکم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا تو وہ حکم صرف آپ پر نہیں ہوگا بلکہ پوری امت پر ہوگا سوائے ان حکموں کے لیے جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جیسے چار شادیوں سے زیادہ شادیاں کرنا اس میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر عزت کا مندون مندون یہ صرف آپ کے لیے ہے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اگر کوئی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اس سے وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو بات چیز خاص ہے آپ کی ذات کے ساتھ لیکن جائیں گے قرینہ نہ ہو تو وہاں جو حکم ملے گا وہ حکم پوری امت کے لیے ہوگا تب نکروں امت پورا ساری بستیوں کی سردار بستی مکہ مکرمہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں جو محمد ہے محمد اللہ بھی ہم لوگوں کے اندر کام گئے اور ایک بات فرمائی بھائی سلنا صنح کا اللہ رحمت عدین آپ کو ہم نے پورے عالم کے لیے بھیجا جب آپ کو پورے عالم کی فکر تھا کیونکہ ہم کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ لقد کا نہ فی رسول اللہ عصوت الحسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عالم کا فکر کریں گے تو ہر امتی پورے عالم کا فکر کرے کیونکہ امام نے اگر چار رکعت کی نیت باندھی ہے تو مختلف بھی چار کی نیت باندھی دو کی نیت نہیں باندھ سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدر کے موقع میں روئے اور مانگا دل ملا کر مانگا بل ملا کر مانگا ساری رات مانگا اور فجر کی نماز کے بعد بھی مانگنا شروع کیا اور بہت روئی تو وہ رونا اور مانگنا صرف ان تین سو تیرہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تھا ہم لوگوں کے لیے بھی تھا بدر کی آپ کی دعا میں ہم لوگ بھی شریک تھے بابا کہ ہم اس وقت تھے نہیں ہم سینکڑوں سال کے بعد پیدا ہونے والے ہیں لیکن رسول کریم سنم ہمارے لیے بھی روئے اتنے بے چین ہو کر روئے کہ ان توڑی کا حاضر توبت اگر یہ مجمع تین سو تیرہ والا اگر ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت بالکل نہیں ہوگی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر عبادت تو ہو جو عبادت نہیں کرے گا وہ پریشان ہوگا دنیا کے اندر بھی مرنے کے بعد جاننے میں جائے گا تو یہ رونا ہم لوگوں کے لیے بھی تھا اگر اغیار نے ان کو جہاں سے میں وہ کر ڈالا اگر اغیار نے کو جہاں سے محبوب کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تیرا پوجنے والا یہ رسول کریم سر یہ رونا جو تھا ہم لوگوں کے لیے بھی تھا تو اسی طرح ہم لوگوں کا جو رونا ہو یہ پورے عالم کے لیے ہو اور قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی طریقے پر ہم اپنی جان اور مال کو لگا کر اور ایک ایک امتی اپنا گھر والوں کا خاندان والوں کا قوم کا بستی کا اطراف کا آدم کا اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا ایک ایک امتی فکر کرے میرے محترم دوستوں اگر یہ امتی جتنے ہیں وہ اس فکر میں لگ گئے تو پھر جو لوگ بغیر ایمان والے ہیں ان کے سامنے اچھا ماحول آئے گا اور اس اچھے ماحول کو دیکھ کر پھر وہ ایمان کی طرف آئیں گے قومی کی خبر ملک ملک ایم کی طرف آ رہی ہے اس کا میں قصہ افریقہ کا سنا رہا تھا کہ افریقہ جماعت گئی اور وہاں پر دین داری کی کوششہ نہیں تھی اور وہاں پر جو کلمے والے تھے وہ بغیر کلمے والوں کی صحبت پہ رہ کر ان جیسے بن گئے جتنے بغیر کلمے والے تھے ان کے اندر کالے اور گورے کا فرق تھا کالوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے مغربی ملک کے گورے جن کی حکومت اس ملک میں تھی کالوں کا گرجا الگ گوروں کا گرجا الگ کالوں کا پانی کالا گوروں کا پانی گورا یہ تفریق ان کے اندر تھی یہاں تک کہ کالوں کا قبرستان الگ گوروں کا قبرستان الگ اب یہ مسلمان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بات کا ماحول اپنے وطن میں بھی اس نے نہیں بنایا اور وہاں جا کے بھی نہیں بنایا تو ان سے وہ متاثر ہو گیا اتنا اثر پڑا کہ کانوں کا امام کالا اور گوروں کا امام کالا گوروں کا امام گورا کالوں کی مسجد الگ اور گوروں کی مسجد الگ یہاں تک کہ کالوں کا قبرستان الگ اور گوروں کا قبرستان الگ یہ ان کے اثرات تھے لیکن ہماری یہاں جو کام کرنے کے لیے گئی میں نہیں تھا دوسرے لوگ تھے تو وہ لوگ چھ نمبروں کے اندر رہ کر کام کیا اور کالوں کے گوروں کی مچھلی میں دونوں جگہ گئے اور کالے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھی گورے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھی گورے امام سے مراد ایشین ایشیا کا رہنے والا افریقنوں کے مقابلے میں تو ہے گورا اور یورپینوں کے مقابلے میں ہے کالا یہ بیچ کی چیز ہے ایشین تو اس نے ایشینوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی اور افریقنوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی ان کا آپس میں خوب ملایا جلایا تعلیم کے حلقے میں ساتھ پہ بٹھایا پھر ایک جماعت ستر اسی آدمیوں کی تین دن کی بنی تین دن کے لیے جماعت بنی اب ان کو باہر لے کر نکلے ایشین اور افریقن کالے اور گورے اب چاروں طرف کے لوگ بہت تعجب کر گئے یہ کالے اور گوروں کو کس نے جوڑا ان میں جوڑ ہے ہی نہیں ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا عہدے دار تقریر کرنے چلا اس کو گولی باری میں مر گیا وہ لیکن جوڑ نہیں کر سکا جب ان کو سمجھ میں آئی بات یہ کالے گورے کے جو فرق کرتے ہیں تو اس بنا پر یہ کالے جو ہیں ہمارے اوپر بہت ناراض ہیں رفا ہیں یہ ہم کو دھکا مار کے اپنے ملک سے نکال دیں گے تو پھر گورے جو حکومت کے چلانے والے تھے انہوں نے پھر قانون بنایا کہ ان کالوں کو الگ کرنا ٹھیک نہیں ہے کے ہوٹل میں کالا کھانا کھائے تو کھانے دو اور گورو کی سیٹ پر کالا بیٹھے تو بیٹھے دو جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چودہ سو چودہ سو سال پہلے بتائی تھی جب ان پر تھپڑ پڑی تو وہ بات سمجھ میں آ گئی لات کا بھوت بات سے نہیں مانتا اس پر لات پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے تو ان پر لات پڑی تو بات سمجھ میں آئی کہ کالے گورے کا ساتھ نہیں رکھنا چاہیے سب کو ملا جلا کر رکھنا چاہیے لیکن یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ نے کہا اس لیے نہیں بلکہ جوتے پر شروع ہوئے تو جوتوں سے بچیں اس لیے اس نے قانون بنا دیا بڑے بڑے عہدے داروں نے لیکن اس کے باوجود پبلک کے جو لوگ تھے گورے انہوں نے کو اپنے ہوٹل میں نہیں آنے دیا دکا جا یہ اچھی طاقت بندوق کی گودی سے اسے بچا نہیں سکی ایٹمی طاقت پر اسے گھمنڈ تھا کہ میں تیس ملکوں کی حفاظت کرتا ہوں اور جو تیس ملکوں کے ساتھ ایٹمی طاقت والے کا معاہدہ تھا وہ تیس ملکوں والے بھی بڑے فخر میں تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایٹمی طاقت والا ہمارے حمایت میں ہے تو بڑے زوروں کے ساتھ فخر کی باتیں کرتے تھے لیکن اللہ جو ہے پن مارا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ پن مارا کرتے ہیں یا پن ماری اور اللہ تعالیٰ نے زبان حال یہ بات بتائی کہ ایٹمی طاقت سے تیس ملکوں کی یہ کیا حفاظت کرے گا ایٹمی طاقت سے تیس ملکوں کی یہ کیا حفاظت کرے گا پستول کی ایک گولی آئی تو اس کی ایٹمی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی بتا دیا اللہ پاک نے ایٹمی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں اگر مارنے پر آئیں اگر مارنے پر آئیں تو لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھسا دیں اور اسے پریشان کر دیں اور پوری حکومت کچھ نہیں کر سکی اور اگر بچانے پر آئیں تو سارے مارنے والے چاروں طرف کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہیں کے بیچ میں سے نکل گارے شور کے اندر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر رہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مکڑی نے جالا کر دیا اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی اللہ نے بتایا کہ حفاظت کرتے پر آؤں گا تو برباد کرنے پر آؤں گا تو لنگڑا مچھر ناک میں گھسا کے برباد کر سکتا ہوں اور تم لوگوں کے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ مکڑی کے جانے سے زیادہ ہے اور لنگڑے مچھر سے بھی زیادہ ہے اسی کے اندر اللہ حفاظت بھی کر سکتا ہے اسی کے اندر برباد بھی کر سکتا ہے اس کا حفاظت برباد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دل کے اندر ایمان کی طاقت اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کا صحیح ہونا پوری زندگی میں اس کے مشق جو ہے ایمان کے ذریعے نماز کے ذریعے علم کے ذریعے فکر کے ذریعے اخلاق کے ذریعے اس کی مشق مشق جو ہوگی وہ اخلاق کے ذریعے اور دعوت کو عام پھیلانے کے ذریعے ہوگی جب وہ مشق ہوگی تو آدمی دینداری پر آ جائے گا دینداری پر آئے گا تو بغیر سامان کے بھی اللہ پاک اسے کامیاب کریں گے پہلے وہ لوگ جب باہر نکلے کالے اور گورے ساتھ میں تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بڑی عہدے دار بھی ان کالے گوروں کو جوڑ نہیں سکا ان کو جوڑا کس نے اب لوگ سوالات کرنے لگے پولیس والے بھی سوال کر رہے فوج والے بھی سوال کر رہے پبلک بھی سوال کر رہی ٹورسٹ قسم کے لوگ آئے وہ بھی سوال کر رہے کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو یہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اس کا ہم فکر کرنے جا رہے ہیں میں کتنا کہا سارے اخباروں ریڈیو کے اندر نشر ہو گیا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے میں سچ کہتا ہوں کروڑ ہر کروڑ انسانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی یعنی انہوں نے سنا بھی میں سرا آتن کہتا ہوں انہوں نے سنا بھی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے اور جنہوں نے مرنے کے بعد والی زندگی کو سنا اور مانا لیکن مرنے کے بعد والی زندگی کا وہ فکر ان کے اندر نہیں اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کا ماحول بنایا دعوت کا تعلیم کا اور تشکیے کا یہ دعوت تعلیم اور تشکیے کے ذریعے جو ماحول بنا اس ماحول کے اندر جو آیا بات اسے سمجھ میں آ گئی اس کے اندر روحانی طاقت آ گئی اس کے اعمال صحیح بننے لگے اعمال کے ذریعے ایمان کی طاقت آ گئی اور پھر وہ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اعمال کے ذریعے کرتے تھے چیزوں کے ذریعے نہیں کرتے تھے چیزوں کو استعمال ضرور کرتے تھے لیکن ایسے طریقے پر کہ امار بگڑ نہیں نہ پائے برابر ظاہری سبب حضرت حاضر نے اختیار کیا خوب دوڑی لیکن وہ ایسے طریقے پر یہ ظاہری سبب اختیار کیا کہ اللہ ناراض دور اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹے خوب کیا تو پھر اللہ کی میں بتا جائے کہ سنزم کا کنواں وہاں پر تیار ہو گیا اور وہاں پر وہ لوگ بچ سکے اللہ کی غیبی مدد اللہ کی روحانی طاقت ساتھ میں ہوگی اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی طاقت ساتھ میں ہوگی میں نیا خیر یہ لوگ یہاں سے چلے چاہے پر جانا تھا وہاں گاؤں میں اترے گاؤں میں اتر کر سب نے ساتھ پہ کھانا کھایا ساتھ پہ تعلیم کی ساتھ پہ نماز پڑھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہے گورا بیمار ہو گیا تو کالے نے عیادت کی کالا بیمار ہو گیا تو گورے نے عیادت کی یہ عجیب منظر بیٹھے ہوئے مسجد کے مسجد کے باہر کے شہر میں کھانا کھا رہے تھے کالے اور گورے ایشین افریقہ ایک ساتھ میں یورپ کے ٹورسٹ آئے اور ان ٹورسٹوں نے آ کر کیمرا لیا اور ان کا فوٹو کھینچنے لگے تو جماعت کے ذمہ دار ان سے بھائی ہم لوگ فوٹو نہیں کھینچواتے تمہارا چہرہ تمہارے کپڑے کو خوبصورت نہیں ہے ہم تو ایک چیز کا فوٹو کھینچ کھینچتے کہ کالے اور گوروں کا ایک ساتھ میں جوڑنا یہ اس فوٹو کے اندر معلوم ہوگا کہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک ہوگی جس بات کی حقیقت تمہارے پاس ہے اس بات کا فوٹو ہمارے پاس ہوگا تو دیکھنے والوں کو تسلی ہوگی کہ ایسا چین ہے کہ جس نے کانوں اور گوروں کو جوڑ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسے لوگ دیکھیں گے اس کا ہم فوٹو لے رہے ہیں ہماری چہرے کی خوبصورتی کا فوٹو ہم نہیں لے رہے اس قدر کو ہم لوگوں پر اثر پڑا یہ جواب کام کر کے واپس لوٹی واپس لوٹنے کے بعد پھر ایک مسجد کے اندر جو افریقن بھائیوں کی تھی اس کے اندر یہ لوگ کترے ذرا پانی افریقن بھائیوں کی مسجد کے اندر کترے کانوں کی مسجد میں اور وہاں پر جماعت نے کام کیا چاروں طرف سے لوگوں کو جمع کیا ایشین افریقن سارے جمع ہو گئے تو جو جماعت کا ساتھی تھا ایشین ہمارا ہندوستان کا گیا ہوا اس نے چاہا کہ میں بیان کروں کارگزاری وغیرہ سنا اور بیان کروں ایک افریقن بھائی تھا جو جماعت میں تھا اس نے کہا یہ بیان تو ہوگا تمہارا لیکن تھوڑی کارگزاری میں سنا دوں جب یہ افریقن ایشین ساتھ میں جمع ہو کر مسجد میں بیٹھے تو بہت سے وہ افریقن بھائی کالے جن میں بہت سے وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کیا ہے اور بہت سے وہ تھے جو تین خداؤں کے ماننے والے ہر قسم کے سینکڑوں کی تعداد میں مچھلی کے باہر جمع ہو گئے کل میں ایمان والے نہیں تھے وہ لیکن جب یہ منظر دیکھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا جو وہاں پر نہیں تھا وہ لوگ بھی باہر کھڑے ہو گئے افریقن بھائی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس تقریر کے اندر یہ بتایا کہ ہم لوگ ایک ساتھ میں چلے ایک دوسرے کی عیادت کی ایک دوسرے کے ساتھ ملے بیٹھے تعلیم کی نمازیں ہم لوگوں نے ایک ساتھ میں پڑھی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ سارا منظر کھینچا اور ایک عجیب بات میں بالکل افریقن کالا میں نے پانی پیا گلاس میں سے بچ گیا وہ پانی اس گورے ایشین نے پیا میرا بچہ ہوا پانی اس ایشین نے پیا اب جب یہ اس نے کہا تو سارے پھڑک گئے اور پیچھے سے جو لوگ کھڑے تھے تین سو چار سو آدمی کی خبر ہمیں بھی تھی جو کلمے والے نہیں تھے انہوں نے چیخیں ماری اور یوں کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک دین کے اندر ایسی مساوات ہے اور اس کے اندر ہمارا اتنا اکرام اور احترام ہے تو ہم کو بھی کلمہ پڑھا دو ہم ہم ایمان پر آنے کو تیار ہیں انہوں نے سب نے کلمہ پڑھ لیا ان کو مسجد کے اندر بلا لیا اور ساری بات ہوئی اور جماعتوں کا نکلنا شروع ہوا بنجر بستیوں کے اندر جماعتیں گئیں اور بنجر بستیوں کے اندر انہوں نے کام کیا بنجر بستیوں کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن انہوں نے پانی بھر بھر کے کنویں سے لال لا کر کو وضو کرائے ان کو نماز پڑھائی جانتے نہیں کلمہ کیا ہے اور بہت سے لوگ بچاروں کو پتا ہی نہیں کیا مسلمان ہیں کیا ہے میرے محترم سے اتنی فضا بنی اتنا فضا بنی پھر ان لوگوں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے خود انہیں کے اندر کے پڑھے ہوئے کو مدرس رکھا انہوں نے تعلیم دینی شروع کی اس وقت میں اس علاقے کے اندر مجھے صحیح تعداد یاد نہیں لیکن سینکڑوں مکاتب اس کے اندر چالو ہو گئے اور اس کے اندر قرآن پاک کے حص کرنے والے بچے بن گئے اور قاری بھی بن گئے اور بعد ان میں مولوی بھی بن گئے اور بخاری شریف پڑھنے والے بھی بن گئے اور تراوی نہ معلوم دوسری جگہوں پر جا جا کر تراوی میں قرآن پاک کو سنانے والے بن گئے میرے محترم دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دعوت تعلیم اور تسکیے والا جو ماحول ہے وہ قلوب انسانیت کو کھینچنے والا ہے آپ کے زمانے میں تینوں چیزیں چل رہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس دعا کے اعتبار سے تینوں چیزیں ایک طرف دعوت کے ذریعے ایمان کی طاقت پیدا ہوتی تھی تیرہ سال تک مسلسل دعوت کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو جو تمہارے بیڑے پار ہوں گے کون فان کا حکم دے اور آپ نے اللہ کی شکریہ ایک بڑائی بیان کرنی شروع کی اور ان لوگوں نے مقابلے کیے اور آپ سمجھا مجھے مقابلہ مت کرو دیکھو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی طاقت ہمیں شانتی دے دو اللہ کی طاقت تمہارے خلاف مدو لے دو دیکھو انجام اس کا بہت برا آئے گا مگر تیرہ سال تو ہو گئے اب تب تو کوئی برا انجام آیا نہیں خوب تمہاری کٹائی پٹائی ہو ہوگی کہاں گیا وہ تمہارا خدا تمہارا مردہ کہا گیا کہ مدد نہیں کرتا تمہاری اور ہماری پکڑ نہیں کرتا ربنا رب قیدنا قبل یوم الحساب کون انتظار کرے قیامت کا ہمارے حصے کا عذاب لے آؤ ان کا آتا ہوا من کون پھر سب ابھی اتنا بھی عذاب تین آزادی قرآن تیرا کلام اور تیری کتاب ہے تو ہمارے اوپر آسمان کے اور آزاد دیا اور ہم کو برباد کر دے اللہ نے برباد نہیں کیا اللہ بڑے مہربان اور فضل والے ہیں آدمی کتنے غلط چلے ایک دم پکڑ نہیں کرتے فرون نے خدا کا دعویٰ کیا لیکن ایک دم پکڑ دے گی اس کی ہدایت کا اس کی ہدایت کا سامان کیا ہدایت کا انتظام کیا حضرت پوشا نے شام کو بھیجا انہوں نے سمجھایا نہیں مانا تو موجودہ دکھلوایا اشتہا اس کے باوجود بھی اس نے نہیں مانا جادوگر جو تھے وہ بھی ایمان والے بن گئے مجمان بھی بہت بڑا ایمان والا بن گیا شیروں کی جو تھی وہ ایمان والی بن گئی دین بہت ہر والا ایسا تھا پھر بھی اس نے نہیں مانا اس کے بعد سے وہ جمع کیا اپنے درباریوں کو اور اس نے کہا کہ میں موسا السلام کو قتل کر دو اور یہ دعا مانگتے پھر ان کی دعا سے کیا ہوتا ہے یہ دعا دعا دعا دعا کریں ان کی دعا سے ہوتا کیا ہے ضروری عبد الموسا اور یہ ربا میں مار دوں اور یہ دعا مانگے تو اس کیا ہوتا ہے ان کی دعا سے جب اس درجے پر پہنچ گیا باوجود نے اللہ نے ہدایت کا سامان انتظام کیا لیکن ہر پر رہا تو اللہ نے ایک بھائی انتظام اور کیا کہ ایک درباری کھڑا ہو گیا اسی کا درباری جو ایمان والا تو ایمان میں چھپائے ہوئے تھا اور وہ درباری کھڑے ہو کر زور سے دعوت دینی شروع کر دی اس نے اس درباری نے کیا ہوا ہے پارا رجلو مو مینو مینار ہونا یا تم ایمالا ہوں اتخلوں نہ رجولن ان پول رکھتی اندا بڑے دربار میں اس نے دعوت شروع ہوئی ڈیڑھ دو سو تو قرآن کے اندر اس کی دعوت ہے اس کے اندر حامان بھی بیٹھا ہے فرون بھی بیٹھا ہے اس کے سارے درباری بھی بیٹھے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دعوت دے رہا فرون جو ہے دو مرتبہ بولا اور اس نے اس کے بولنے کا وہیں جواب دے دیا پچھلے نبیوں ہوئی بات ہے بتائی اور آئندہ کیا ہوگا قیامت کے دن وہ بتایا دنیا بے حیثیت ہونا اور آخرت کا عظیم شان ہونا یہ بتایا اور بتا کر آخر میں کہا کہ تم لوگ یاد کرو گے میری بات کو تم لوگ یاد کرو گے میری بات کو جب تمہاری پر بربادی گئی بڑے مجمے کے اندر سے دعوت دی گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا اتنا انتظام اللہ کا ہے اب اس نے یہ سوچا کہ چلو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ان لوگوں کو برباد کرو تباہ کرو اور حکم دے دو سب کو فوجی ہو تو پولیس والا ہو تو پبلک والا ہو تو یہ سب مل کے ان بنی اسرائیل کو مار دیں سروکت پلو اپنا آؤں آؤں میں باؤں کہوں کا ہیرون ہم قائرہ میں ہمارے پاس حکومت ہے ہماری حکومت کے ہم کو یوں کر دیں گے اب یہ خبر بنی اسرائیل کو پہنچ گئی تو بنی اسرائیل جو تو گھبرا گئے حالات سے متاثر ہونا یہ عیب نہیں حالات سے اتنا متاثر ہونا کہ حکم ٹوٹ جائے گی ابھی حالات سے متاثر ہونا عیب نہیں صحابہ بھی متاثر ہو گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خود حضرت مشار سلام بھی متاثر ہو گئے تھے کہ فرون جو ہے ہمیں مارے گا اور پیٹے گا ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان یہاں تو حالات سے متاثر ہونا یہ نہیں لیکن اتنا متاثر ہونا ایب ہے کہ حکم خدا کا ٹوٹے کہ بنی اسرائیل حالات سے متاثر ہو گئے جب چاروں طرف سے ہمیں مارنا پیٹنا شروع ہو جائے گا باوجود کہ علیہ السلام کی صحبت پہ رہ کر اتنی بات ان کی سمجھ میں آئی تھی کہ اللہ کی حمایت ہوگی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ بات بھی ان کے ذہن میں تھی کہ اللہ کی حمایت کے بعد اگر موت کا وقت آ گیا ہوگا تو موت آ کاجابی کی جنت ملتی رہے گی جسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ دی اللہ پاک نے ٹھنڈی اور وہ سمائے جاتے گروج کے اندر جو قصہ موجود ہے اس کے اندر جو آگ جلی اس میں ڈالا گیا ایمان والوں کو کرنا پڑھنے والوں کو سارے جل گئے لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ جنت کے اندر چلے گئے تو حال کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی زندگی بچتی ہے کبھی زندگی جاتی ہے ایمان کے ساتھ اگر زندگی ختم بھی ہو گئی تو آخری زندگی اس کی بنے گی یہ بنی اسرائیل یوں گھبرائے کر یہ سارے مارنا شروع کریں گے اور ہماری خوب پٹائی ہوگی تو حضرت دوسرا السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس نامناسب حالات کے اندر تم دو کام کرو آگا موسا اس تحریر ہوں بلّہ بس ایک تو اللہ سے مدد طلب کرو اور دوسرے صبر کرو یہ دو کام تم کرو گے تو اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی اس تعین ہوں بلّہ بس بیرو ان درتا اللہ یو رسوا میں یشا ہوں میری بادی بد کے بدل زمین تو اللہ کی ہے جس کو چاہے اللہ بارش کر دے کبھی تو پھلوں کو بارش کر دیتا ہے جیسے سربرم داؤں داؤد السلام اور کبھی بروں کو بارش کر دیتا ہے جیسے فروغ اور حامن یوں اسلام یشا مین بازی لیکن بدحاق کے بدل مستقن انجام اچھا ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں کا بدحاق کے بدل دل تو اللہ کا تقوا تمہارے پاس ہوگا تو آپ کے وقت تمہاری انجام اچھا ہوگا لیکن ہی بڑی اسرائیل نے یوں کہا حضرت علیہ السلام سے کہ حضرت ہم پر جو پہلے مصیبت آئی تھی اس لیے آئی تھی کہ ہم لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور ہم نے بات نہیں مانی نبیوں کی نبیوں کے قائل تو تھے لیکن نبیوں کی بات ہم لوگوں نے نہیں مانی اور آخرت کا کوئی شکر ہمارے اندر نہ رہا تو باوجود نبیوں کے ماننے کے آخرت کے ماننے کے اللہ کے ماننے کے ہم نے جو غلط کام کیے تو ہم مجرم بنے مجرم فرون بھی ہیں لیکن وہ بڑا مجرم ہے وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا اللہ کو بھی نہیں مانتا اور جب چھوٹے مجرم جرم کرتے ہیں تو چھوٹے مجرم کو سزا چھوٹے جیل خانے میں ہوتی ہے اور چھوٹے جیل خانے جو ہے وہ دنیا ہے اس کے اندر اللہ بڑے مجرموں کو مسلط کر دیتا ہے کہ فرون بڑا مجرم ہمارے میں مسلط ہو گیا ہم چھوٹے مجرموں پر کیونکہ ہم نے اللہ کو نبی کو آخرت کو مان کر اور پھر ہماری زندگی غلط ہوئی لیکن جب یہ چھوٹا مجرم جرم کو چھوڑ دے تو پھر اس کے اوپر سے وہ سزا جو بڑا مجرم دے رہا ہے وہ دور ہو جانی چاہیے اب تو ہم نے آپ کو مار دیا آپ کی بات کو مار دیا ہم نمازی بھی ہیں ایمان بھی ہے سب کچھ ہے پھر ہم کو ستا کیوں رہا اسی نام کپڑے انتہا ہوتی ہے نا بادما چیتا تھا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستا ہے اس نے اور آپ آ گئے ہم ایمان والے بن گئے پھر بھی ستا رہا ہے جب ہم ایمان والے بن گئے تو پھر یہ بڑا مجرم چھوٹے مجرم کو سزا کیوں رہا ہے اب تو ہم چھوٹے مجرم بھی نہیں رہے اب تو فرما بردار بن گئے یہ پھر بھی سزا رہا ہے لیکن اللہ پاک کی مصلحتیں ہوتی ہیں جو مجرم ہوتا ہے اس پر بھی نعمت آتی ہے اس پر بھی تکلیف آتی ہے اور جو فرما بردار ہوتا ہے اس پر بھی نعمت آتی ہے اس پر بھی تکلیف آتی ہے فرما بردار پر جو نعمت آتی ہے فرما بردار پر جو نعمت آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے توتے کے پنجرے میں نعمت اور نافرمان پر جو نعمت آتی ہے اس کی مثال ایسی جیسے چوہے کے پنجرے میں نعمت لیکن چوہے کے پنجرے کی نعمت اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہے اور ٹوتے کے پنجرے کی نعمت دل بہلا کے لیے اسی طرح تکلیف فرما بردار پر بھی آتی ہے نا پر بھی آتی ہے فرما بردار پر نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی جیسے غصے کا چڑا اور فردا بندہ میں جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپریشن کا چورا چورے دونوں طرف آپریشن کے چورے کا انجام تندرستی اور غصے کے چورے کا انجام موت تو نافرمان پر جو اللہ پاک تکلیف ڈالتے ہیں وہ غصے کا چورا ہے منتو نہیں اور فرما بندار کے اوپر اللہ پاک کی تکلیف ڈالتے ہیں تو وہ آپریشن کا چورا ہے اس کے نتیجے میں تندرستی ہے یہ یعنی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی یہ چار باتیں میں نے بتائی خرما مردار کی نعمت نہ خرما کی نعمت خرما مردار کی مصیبت نہ خرما کی مصیبت اور چار مثالیں دے دی آپریشن کا چھڑا غصے کا چھڑا توتے کا پنجرا اور چوہے کا پنجرا اور پرانے پاک کی آج میں یہ چاروں باتیں ملتی ہیں مثال تو میں دے رہا ہوں مثال تو میں نے تجویز کی کہ مثال کے ہمارے سمجھ میں آتی ہے نسو ماں کی بھی بھی ماں نسو کی ہند ابوا کا کلے شہید بالکل سمان ہے یہ کہتے کہ ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے پبلسٹی کے دروازے اور فوجیت کے دروازے اور سارے دروازے ہم نے مالیات کے دروازے سب کھول دیے کی فتح نئی امبا بھائی ہوں باہوں یہاں تک کہ جو نعمت ملی اس کے اندر وہ اتنا دے رہے تو اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں وہ حیران رہ جاتے کہ کیا ہوا ہماری بڑی مصیبت کیسے آ گئی ہمارے تو سارے دروازے کھلے ہوئے تھے یہ تو نا فرمان کی مصیبت ہے نا فرمان کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور بعد میں اللہ نے بلاگر اس کا نام رکھا اللہ نے فتح برکا فتح ابوا دروازے کھول دیے چوہے بہت سے جمع ہو کے گھر میں تو پچاس پنجرے لائے ہر ایک کے دروازے کھول دیے اور ہر ایک میں نئی نئی نعمتیں ہیں اب چوہے جو ہے چاروں طرف رہے کہ اس میں بھی رحمت اس میں بھی رحمت گھسو اور گاؤں گھسو اور گاؤں لیکن سمجھدار آدمی سمجھا رہا کہ دیکھو یہ نعمت جو اندر ہے نا اس نعمت کے اندر تمہاری کی ستائی ہے باتیں مت کر پرانے خیال کا آدمی اٹھو زمانے کی باتیں لا کے پھر زمانے میں کر رہا کیا مصیبت اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو اس نے بتایا کہ جب اندر جائے گا تو آواز نوٹس نہیں پھر بھی نہیں مارے گا ٹکڑے کو توڑے گا والا ٹکڑا بھی توڑ رہا تو تار ہٹ کے کھٹ کی آواز اور وارنٹ بجے گا تو اندر گرفتار ہوگا صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے اور خوشی کے مارے کودیں گے اور تو اندر غمی کے مارے کودے گا تیرا کودنا بھی ہوگا غمی کے مارے اور ان کا کودنا ہوگا خوشی کے مارے لائیں گے سوئے اور تیرے اوپر گھونپیں گے تو تو اندر ہی اندر پریشان ہوگا اس کے بعد میں آگے آتے پر چولہا لا کر گرم پانی کھولتا ہوا کر کے تیرے پر ڈالیں گے تو پھر تو مرے گا تو جو سڑک پر پھینکا جائے گا بلی آئے گی میاؤں کرتی تیرے کو کھا جائے گی اس گھی والی روٹی میں ساری مصیبت ہے حرام کی کمائیوں کے اندر یہ ساری مصیبت ہے خبر کے اندر کا عذاب بھی ہے قیام کے دن رضا کے سامنے کی پیشی بھی ہے جانوروں کے اندر کی تکلیفیں بھی ہے حرام کی کمائی کے اندر جو اللہ کو ناراض کر کے جو کمائی حاصل کی جاتی ہے اس میں ساری مصیبتیں ہیں بڑی ساری ہیں لیکن وہ چوہا جو ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی میں کہا اچھا میں میں ذرا تحقیق کر لوں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے کا بات ہی اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تیرہ چودہ پندرہ سال تک جو لوگوں نے مکے والوں کو سمجھایا کہ قرضے والی تاکہ اللہ کی ایک خیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی طاقت تو تسلیم کرو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر اللہ کی طاقتیں مکڑی کے زیادہ ہیں اور اللہ کے ہزارے مقابلے میں ساری دنیا کے ہزارے مچھر کے پر ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ تم نے تیرہ چودہ سال تک ان بچے والوں کو سمجھایا ہے کوئی میرا فارملی دے کھڑے ہو جاؤں گا اللہ سے ڈراؤ اور بڑھائی تو بیان کرو اور یہ سمجھا دو انہیں کہ تمہاری طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے ہیں الدین نظین من دون الله أولياء البيوت لبيت الأنكبوت اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں وہ ساری کے سارے مکڑی کے جال مکڑی جالا تنتی ہے بحران گھر میں ایٹم بم مکڑی کا جالا سارے کے سارے خدا پاک کی مکڑی کے جالے ہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں جس طرح فرون کا لشکر مکڑی کا جالا تھا اور قارون کا جو مال کا جس طرح قوم آپ کہتے تھے میں نے شد مینا کوا ہم سپریم پاور ہیں یہ سارا کا سارا مغرب کا زیادہ بن کر رہا خدا کی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری طاقتیں مکری کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں انڈے دے دیے وہ انڈے ٹوٹے اس کے چھلکے جانے پر گرے جانا نہیں ٹوٹا اس گھونسلے کے تن کے جانے پر گرے جانا نہیں ٹوٹا چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس گئے تو مکڑی کھا کر موٹی ہو گئی اور مکڑی فخر میں آ گئی اور کہنے لگی دیکھو تنکے کے پر تنکے کے چھلکے پر چھلکے میرے جانے پر گرے لیکن میرا جانا نہیں ٹوٹا اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو میں پکڑ کے کھا گئی اور موٹی بن گئی اب مکڑی بڑی فخر کے اندر گئی اور مکڑی اپنے پروگرام بنا رہی ہے مکڑی چلی فلاں گورے مکڑے سے ملی اتنے گھنٹے سے بات کی پھر وہ واپس آئی اسی طرح مکڑوں نے بھی جانے دی گورا مکڑا چلا لال مکڑے سے ملا اور سمندر کے اندر کے جہاز میں جا کر ملا تاکہ ہماری بات ادھر ادھر چلی نہ جائے اور دونوں نے بات کی اسی طرح مکڑی اور مکڑوں کی میٹنگ ہوتی ہیں چالوں کے اندر فلاں جگہ پر اتنے مکڑے جمع ہوئے تین دن کے لیے جمع ہوئے لیکن ڈیڑھ دن کے اندر کچھ مکڑوں نے واک آؤٹ کر دیا اور وہ جا کر کسی دوسرے جالے میں جمع ہو گئے یہ سارے مکڑی مکڑوں کا جانا ہے جب دنیا دین سے ویران ہوتی ہے عبادت سے اخلاق سے تعلیم سے تسکیے سے دعوت سے دنیا ویران ہو جاتی ہے تو پھر یہ اور مکڑے جالے تن دیتے لیکن جب گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جالے صاف کیے جاتے ہیں جب اللہ دین کو زندہ کرنا چاہیں گے تو پہلا کام اللہ یہ کریں گے کہ مکڑی مکڑوں کے جانوں پر لباس صاف کر دیں گے اور جانوں کے صاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ایک جھاڑو لے لیا چاروں طرف مار دیا جالے بھی ختم اور مکڑیاں بھی ختم کوئی دیر نہیں لگتی میں سچ کہتا ہوں جب دین سے آباد کرنے کا اللہ پاک ارادہ کریں گے دنیا کا تو سب سے پہلے اللہ کے عذاب کا جھاڑو آئے گا اور ان مکڑی اور بکروں کے جالوں کو صاف کرے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعوت دی اور بنی اسرائیل نے تو مان دی لیکن فرعون نے نہیں مانی اور یہ فرعون بہت سچا رہا بنی اسرائیل گھبراتے رہے کچھ بھی نہ مطلب جمتا ہے نہ حضرت اشار ہو کے اصل نہ ہو دیکھے گا کیا زورا کا بتاؤ کہ تم کیا رول کھلاتے ہو آج تو تم یہ کہتے ہو کہ خبریں انتاج کے نا مالی باپ یہ نا لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کر کے تم کو حلیفہ بنا دے گا اس زمین کا اور زمین تمہارے ہمارے کرے گی پھر اللہ جیسے تم کیا گل ہو تو گل کیا کھلا ہے تمہارے سامنے ان سے کہا کہ ملک شام جاؤ تو لوگ کہا کہ شام کے تو بڑے بڑے بھاری بھنکر بھرکم قسم کے لوگ ہیں یہ حد جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے پہلے ہمارا ازر حد ہو جائے گا پھر ہم جماعت سے نکلیں گے ارے میرے محترم اسی ازر کے ساتھ پیروں جماعت میں سے کام کرتا ہے دین کا سارے ندیوں نے ازروں کے ساتھ دین کا کام کیا چاروں طرف کی رکاوٹوں کے اندر دین کا کام کیا ہر طرف سے رکاوٹ ہے لیکن دین کا کام کیا شیطان اور اس کے ماننے والے انسانی شکل کے یہ رکاوٹ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ان کی رکاوٹوں کے اندر دین کا کام کرتا ہے وہ روحانی پیدا ہوگی اللہ اس رکاوٹ کو دور کر دے گا فرون کے لشکر نے خود رکاوٹ ڈال دی گئی اس نے سر ہم نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرون کے چھٹکے کو پھاڑ دیا جیسے انڈے کو مرغی کے پاؤں کے نیچے تم رکھو تو اس کے اندر مرغی کا بچہ بننا شروع ہو گیا لیکن اس کے لیے چاروں طرف سے رکاوٹ ہے انڈے کی چھٹکا لیکن نہیں سکتا چاروں سے ادھر جا ادھر جائے بالکل بند ہے لیکن اللہ پاک پھر اس چھلکے کو توڑتے ہیں پھر وہ پرندہ نکلتا ہے اور وزیر کی کوٹھی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو اللہ نے توڑا چھلکے ہو لیکن تم یہ سوچو کہ بھائی یہ چھلکا جو رکاو بنتا ہے چلو اس چھلکے کو ہم پہلے سے توڑ دیں تو اگر وہ انڈے کا چھلکا پہلے سے توڑ دیا پیاری کے اندر سفید زردی لے کر مرغے کے پروں کے نیچے تم تیس سال میں رکھو گے تو انشاءاللہ مرغے کا بچہ نہیں بنے گا اس کے لیے وہ ہاتھ گرمی کا ماحول چاہیے یہ دعوت کا ماحول چاہیے گھروں کے اندر بھی بازاروں کے اندر بھی کوٹھیوں کے اندر بھی بنگلوں کے اندر بھی ہر جگہ دعوت کا ماحول چاہیے اس دعوت کے ماحول کو چاروں طرف لائیں گے تو ہمارے مدد سے اس دعوت کے ماحول میں ہوں گے کیونکہ دعوت دی جاتی ہے بے طلبوں میں بے غرض ہو کر اور تعلیم دی جاتی ہے طالبین میں تو پہلے یہ تعلیم جو ہے ساری پبلک کے لیے ضروری ہے یہ نہیں کہتے ہم کہ دس سال مدرسے میں ساری پبلک گزارے ہم یہ نہیں کہتے لیکن جو ضروریات کا علم ہے وہ حاصل کرے تاجر کو تجارت کے علم شریف سیکھنا چاہیے نماز کا علم سیکھنا یہ تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے اور باقی جونسن جو شعبوں کے اندر آتے ہیں اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے تو میرے محترم دوستوں یہ فرعون جو تھا اللہ پاک نے اس کو برباد کر دیا اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کا ملک کا زیادہ صاف ہو گیا اللہ کے عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور قارون کا مال کا زیادہ صاف ہو گیا اللہ کے عذاب کا تیسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا زیادہ صاف ہو گیا دیتے ہیں کہ خدا کی طاقت و تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت تو تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا تمہیں پتا نہیں چلے گا اور جس دن اللہ پاک کی پکڑ آئی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی لیکن جب اللہ پاک دے دے اللہ پاک زمین تمہارے حوالے کر دے بھجن کا ہوتا عمل پھر اللہ دیکھتا کہ زمین تمہارے پاس آ گئی تو اللہ یہ دیکھے گا کہ تم لوگ کیا کیا گل کھلاتے ہو الذين مسکا في باہر کا مس سکا تھا بہ بالمعروف ونهوا عن المنكر ارے زمین اللہ تمہارے ہاتھ میں دے دے تو نماز ہو کام کرو جگہ تو ادا کرو اور بڑی باتوں کو بتاؤ اور بری باتوں سے روکو یہ کام ہے تمہارا جب یہ کام کرو گے تو پھر اللہ پاک کی کوئی مدد شامل حال رہیں گی جو ریائی کرام علیہ ہم تو سلام کے ساتھ رہیں گی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ساری طاقتیں مکڑی کے جانے اور دنیا کے سارے ہزارے مچھر کا فرق اس کی کوئی حیثیت نہیں بچہ کہ کی طاقت کا یقین جس کے اندر اتر جائے اس کا ماحول چاروں طرف پھیلنے لگے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں چیزیں صحیح چلی ایک طرف دعوت چلی ایک طرف تعلیم چلی دعوت کے ذریعے طرف پیدا ہوگی دین پر چلنے کی دین پر آدمی چل نہیں سکتا علم کے بغیر ہوتا قرآن کا حدیث کا یو کہ وہ کتاب اور حکمہ کتاب تو قرآن اور حکمت سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سب کی تشکیہ بھی ضروری ہے اگر اندر کا تشکیہ نہ ہوا تو ظاہری آماد ہوں گے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو گئے جاتی اندر کے کھوکھلے پن کو دور کرنا ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے کام چلے جہاد کے لیے جو ان کی جماعتیں جاتی ہے وہ بھی دعوت کی لیے جاتی ہے جہاد کے اندر اصل دعوت ہے تیرہ سال تک تو مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے روک دیا کفو ہوئے کو لیکن جس وقت میں یہ لوگ وہاں پر گئے مدینہ مدوگر پہنچے تو اس وقت میں اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی بولنا دل لذینا بولنا دل نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله مدينة منورہ میں جا کر اجازت ملی ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو دعوت دلائیں کی اینٹی بایوٹک مل گئی اور اسی طرح احباب کی لائن کا آئنٹمنٹ اور مرہم مل گیا پھر بھی اگر کوئی زہریلا گھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا آپریشن کرنا یہ تھا کہ لیکن پہلے دعوت اور اخلاق کے ذریعے کام کیا مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں مسجد نبوی کی فضا اور ماحول بنا جس میں تعلیم تھی جس میں فکر تھا گراوٹ تھی تعلیم کے حلقے تھے گرم گرم آنسو کا بہانا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا تھا باہر سے آنے والی جماعتوں کا مشورہ کرنا تھا باہر کی جماعت جاری اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے ان کی خیر خبر لینا ہے ان جماعتوں کو محلوں کے اندر بھیجنا ہے سات دن گزار کے آئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان کا امتحان دیا اور کہا سادھو کہ سات دن لیے اور بھیجا پھر آئے امتحان دیا کہا ہو پھر نے ایک امیر بنا دیا امیر بنا کر ان سے کہا جاؤ اپنے علاقے کے اندر مسجد بناؤ اور مسجد نبی کی نقل اتارو بازار بناؤ مدینے کے بازار کی نقل اتارو اور اپنے گھر بناؤ مدینہ منورہ کے گھروں کی نقل اتارو اور ان پادریوں کو مت مارو ان کے گرجاؤں کو مت توڑو ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ مت ڈالو ان لوگوں نے وہاں پر جا کر یہ کام کیا وہ لوگ سارے متوجہ ہو گئے مانوس ہو گئے اور مانوس ہو کر علاقے کے علاقے ایمان کی طرف چلنے شروع ہو گئے داخل ہونے شروع ہو گئے ہمس کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ انہوں نے جزیا دیا تھا اور جزیا دیا جاتا تھا حفاظت کے لیے لیکن دونوں طرف تقاضے آ جائے ایک طرف کیسر کے سامنے جانا ایک طرف کسرا کے سامنے جانا حضرت عمر رضی اللہ سالحوں نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ خط دکھا گیا ہمارے پاس کوئی چھاؤنی ایسی نہیں کہ جس سے ہم فنس والوں کی حفاظت کر سکیں لہذا ان سے جو جزیہ کی رقم حفاظت کی وہ رقم انہیں واپس کر دو کیونکہ دونوں طرف ہمارے ہمارے بڑے بڑے لشکر کام کر رہے ہیں کیسر کے مقابلے پر بھی کسرا کے مقابلے پر بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ گئے ہمس میں اور وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا بھائی اب تک تو ہم تمہاری حفاظت کر پاتے تھے ہمارے پاس آدمی تھے لیکن ہمارے تقاضے بڑے آدمیوں کو ہم نے بھیج دیا ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے لہٰذا جس طرح جیزیا ہم نے دیا وہ جیزیا تم واپس لے لو حضرت ممبئی جب وہاں سے نکل گئے تو ہنس کی مرد ہنس کی عورتیں اور ہنس کے بچے ہچکیاں مار مار کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے تم ایمان والے ہمارے بڑے بنے تو اس وقت سے ہمارے پورے شہر کے اندر امن اور امان تھا اب تم چلے جاؤ گے ہم نے کا ہی کوئی بڑا بنے گا اور ہم نے کا ہی جو بڑا بنے گا وہ دنیا تربی والا ہوگا خود مرضی والا ہوگا تو وہ اپنی دنیا کو سمیٹنے کے لیے نہ معلوم کس کو کتنا طرح کرے گا کس کی کتنی زندگی اجاڑے گا تمہارے آنے سے پہلے ہماری زندگی برباد ہو رہی تھی تمہارے آنے کے بعد ہماری زندگی آباد ہو گئی اب پھر تم لوگ جا رہے ہو زندگی بالکل برباد ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت پہ ہم رہیں تمہاری حکومت میں بڑا امن امان تھا جو عرب کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا ان عرب کو اپنا حاکم بنانے کے لیے ایسے تیار ہیں کہ کہتے تم اپنی حکومت کو چھوڑ کر ہنسے بچ جاؤ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ ساری دعوت کے نتائج تھے چاروں طرف اس کی فضائیں بنی ہوئی تھی اور اس کے اثرات تھے دعوت تعلیم و تجزیہ دعوت کے اندر یہ جہاد کا جو لفظ ہے اس کے معنی لوگوں نے صرف مرنا لے لیا حالانکہ لڑنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اگر وہ اللہ سے جڑتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اسے حالات برتتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے جڑیں آخری درجے کے اندر پھر آپریشن تھا اس کے اندر بھی بڑی احتیاطات تھی اس کے اندر بھی بڑی پابندیاں تھیں جو جی- قید خانے میں رہتے تھے جو لوگ جیل خانے میں رہتے تھے ان کے ساتھ کیسے حالات کا برتنا خود کھانا سیدھا سدھا کھاؤ اور ان کو اچھا کھانا کھلاؤ قیدیوں کو یہ سارا منظر ان لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد دھڑا دھر دھڑا دھر ایمان کی طرف چلنے شروع ہو گئے جیسے حضرت تمہاری طرف میں نے رات کے بیان کے اندر سنایا جو آپ کو یاد ہوگا میرے محترم دوستو اس طرح دین کے فیصلے کی صورتیں پیدا ہوتی تھیں دعوت تھی تعلیم تھی اور تشکیہ تھا دور نبوی کے اندر بھی اور صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی لیکن دھیمے دھیمے جو جہاد جب کے لیے لشکر جاتے تھے ان لوگوں کے اندر دنیا تبھی خود غرضی آ گئی ملک اور مان کے دینے کا جذبہ آ گیا اور مخلصین بہت کم ہو گئے اب جو ان لوگوں کا جہاد کرنا تھا ملک اور مان کے لیے تھا ہدایت کرمت اللہ کے لیے نہیں تھا تو ان کے اندر جو بڑے بڑے ایمان والے علم والے رسول کریم علیہ وسلم حادث کے جاننے والے انہوں نے سوچا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ جانا یہ دعوت کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ بل کر مال کے لیے ہوگا اس بنا پر اس پر جنت نہیں ملے گی اللہ ناراض ہوگا تو انہوں نے یہ کیا کہ دعوت دینے والے لشکر ان میں دنیا تر میں خود رکھی آ گئی تو اب ہم لوگ تعلیم اور تشکیل کا کام کریں اس لیے دعوت کا ماحول اویلیبل نے باقی نہیں رکھا ہمارا اس میں حضرت امام ابو حنیفہ گڑھ اللہ رہے اور چاروں ائمہ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کو جمع کیا خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر سے بہت ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کو جمع کیا تعلیم کے مشورے میں لگے لیکن تزکیے کے ساتھ ساری رات نماز پڑھتے تھے ایسی نماز ہوتی تھی ان کی یہ دیکھنے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا کھمبا ہے اس طریقے سے ان کی نماز تھی راتوں کا اس طریقے سے ان لوگوں کا تھا تعلیم اور تزکیے دونوں چیزیں تھیں کیونکہ دعوت کے لیے جو لشکر جایا کرتے تھے وہ دنیا اور خود ورزی میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ماموں سے کہنا ماموں اچھا بھائی دعوت تعلیم تشکیل تینوں ساتھ میں ہونی چاہیے لیکن اب یہ دعوت میں دینے والے جو لشکر تھے یہ دنیا اور خود ورزی میں آ گئے تو ہم کم سے کم تعلیم اور تشکیل کا کام کریں ایک بہت بچپا بہت بڑا بچپا تعلیم اور تشکیل کے اندر لگا اور لوگوں کو رجوع تعلیم اور تشکیل والوں کے ساتھ ہوا ان علماء کرام کے ساتھ ہوا اس لیے کہ دعوت کے ذریعے ساری پبلک کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ ہمارا ہر کام دین کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ دین جو ہے وہ شیشے بغیر نہیں آئے گا علماء کرام سے تو جب یہ علماء کرام کہیں بن جاتے پھر تو ان کا بڑا ادب اور بڑا اکرام اور احترام ہوتا تھا بڑے بھاری بھاری بچوے ان علماء کرام کا درد سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ بادشاہوں کی وہ عظمت نہیں رہی جو ان علماء کرام کی اور محدثین کی عظمت تھی بادشاہوں کی بھی وہ عصمت نہیں رہی اس لیے ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ علماء کرام شہید دین رسول اللہ پاک کا رسول پاک رسم کا لے کر تشریف لائے بہت بڑے ایک محدث سے درس دے رہے تھے اور بادشاہ کا بنگلہ جو تھا اس کے قریب میں بادشاہ کے بنگلے کے قریب میں ہارون رشید ہاں ہارون رشید کے بنگلے کے قریب بہت بڑے آدمی درس دے رہے تھے اتنا بڑا کہ کے ساتھ ساتھ آٹھ رکوا دیتی تھی تب جا کے آواز پہنچتی بھیانک آواز آئی تو اندر ہارون اسے گھبرا گیا کہ کسی نے بغاوت کر دی اس نے فوراً ہتھیار لپیٹ کی دروازہ کھولا نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بغاوت نہیں ہوئی بلکہ یہ جو ایک بہت بڑے آدمی ہیں انہیں چھینک آئی جو بہت دس ہیں انہوں نے للہ کہا سارے مجمے نے یہ وہ کردہ کہا تو اس کی آواز ایسی گونجی کے بادشاہ بھی ڈر گیا اس کی بیگم جو زبیدہ تھی اس نے ایک تھپڑ کندھے کے پر مارا اور یوں کا بادشاہ آپ ہو یا یہ محدثین ہے تو اس نے کہا بادشاہ تو یہ محدثین اور یہ علماء ہیں اس لیے کہ ان کی حکومت دلوں پر بھی ہے اور بدنوں پر بھی ہے ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے میری حکومت بدنوں کے اوپر ہے تو اصل یہ لوگ ہیں اتنا بڑا اکرام اور احترام ان علماء کرام کا اس زمانے کے اندر تھا جب انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ بادشاہوں کا چھوڑا دنیا خود غرضی ان ورزی آنے کی وجہ سے اور دعوت اور تعلیم تعلیم اور تشکیہ خوب چلا زبردست تشکیہ بھی کرتے تھے وہ لوگ لیکن اس کے بعد جو تعلیم والے تھے ان کا زیادہ اکرام ہوا زیادہ احترام ہوا چاروں طرف سے تحفے تحائف آنے شروع ہو گئے چاروں طرف سے اکرام شروع ہو گیا بڑے بڑے بادشاہ ان سے ڈرنے لگے سلام کرنے لگے تو بھی دھیمے دھیمے جو علماء گرام تھے ان کے اندر بھی دنیا طلبی اور خود غرضی آ گئی جس پر حضرت امام ہزاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے لیے آپ شرطیں لگائی کڑی کڑی شرطیں علماء کرام کے لیے کڑی کڑی آپ شرطیں لگائی یہ اس زمانے میں علماء دو قسم کے ہو گئے مخلصین بھی تھے بہت زبردست اور دنیا طلبی والے بھی تھے اب یہ جو مخلصین تھے علماء کرام جنہیں صرف دعوت اور جنہیں صرف تعلیم اور تشکیہ کرنا تھا اور اللہ کو راضی کرنا تھا اور اپنی آخرت کو بتانا سب دنیا کے اندر تین ایمان کی فضا بنانی تھی یہ جو علماء کرام تھے انہوں نے سوچا جب ان سب کے ساتھ رہ کر ہم کام کریں گے تو ہم بھی ہنسی پر سوچیں گے ان چیزوں میں جس میں وہ دنیا طلبی والے ہیں تو ان علماء کرام نے پھر تشکیے کا کام شروع کر دیا لیکن وہ تشکیہ جو ہوتا تھا وہ سنت کے مطابق ہوتا تھا تو پہلا کام تو دعوت تعلیم اور تشکیہ اس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سارے مشہور تھے لیکن بعد میں جو دعوت کے کام کے نام سے جو لشکر نکلتے تھے ان میں دنیا آ گئی تو پھر تعلیم اور تشکیہ رہا جس کے اندر چاروں ائمہ ہمارے اور دوسرے ائمہ بھی امام بخاری امام مسلم اور حضرت بی رحمت اللہ سارے کے سارے آ گئے انہوں نے تعلیم اور تشکیل کا کام شروع کیا بہت بڑی مہربانی ہوئی پوری امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیثوں کو چھانپنے کے اندر کس قدر محنت کی ہے اور صحیح صحیح حدیثیں جمع کر دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضعیف حدیثوں کو بالکل چھوڑا انہوں نے خود امام بخاری رحمت اللہ نے لکھی ہوئی دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں ضعیف حدیثوں کا فضائل کے اندر بیان کرنا کوئی ٹیپ نہیں ہے مسئلہ نکالنے کے لیے صحیح حدیث ہونی چاہیے قرآن کی کسی آیت کے خلاف اگر صحیح حدیث پڑتی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں دکھایا جا سکتا لیکن فضائل بتانے کے لیے ترغیب دینے کے لیے شوق دلانے کے لیے اگر کون سی اگر امام بخاری جو کھلا جائے ایک تو ہے الگ ہے تاریخ بخاری اس کے اندر کئی صحیح فزیشیں ہیں ایمان بخاری لانے والے ہیں لیکن اپنی جو صحیح بخاری ہے اس میں وہ صحیح حدیثیں نہیں لائی اگر امام بخاری رحمت اللہ اس میں ضعیف حدیثیں نہیں لائے اگر جو تحقیق کرنے والے جب تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کرنے والی ہر ایک تحقیق کا ایک الگ الگ ترتیب ہوتی ہے تو تحقیق کرنے والوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا ان کی بھی ایک حدیث کو موضوع بتا دیا ہمارے زمانے کے ایک عالم نے اور باقاعدہ اس پر کتاب لکھی لیکن آپ ہی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے جو تھے انہوں نے در ایک کتاب لکھ ڈالی اور بتایا حضرت امام بخاری کی جس حدیث کو تم نے موضوع بتایا اور امام مسلم کی جن جن حدیثوں کو تم نے موضوع بتایا وہ بالکل موضوع حدیث نہیں ہے اور اس کی یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل یہ علماء ماشاء اللہ کتنے اللہ کے دین کی حفاظت کر اندر آپ ہی کے مدرسے کا بڑا ہوا طالب علم اب تو وہ طالب علم نہیں رہا اب تو وہ عالم ہے اس کے بچے بھی ہو گئے دعوت کے اندر بھی خوب چلا ملکوں میں بھی گیا نام میں لیتا نہیں بڑے مجبور نام دینا ذرا ٹھیک نہیں ہوتا جس سے خدا رکھا نوجوان کے اندر بڑائی اور تکبر آ گئی تو اوپر سے نیچے اتر آ گئی اس سے میں نام کسی کا لیتا نہیں لیکن میں اسے جانتا ہوں اس کے باپ کو جانتا ہوں اس کے پورے خاندان کو جانتا ہوں اس کی شادی ہوئی وہ جانتا ہوں اس کی اولاد ہوئی وہ جانتا ہوں یہ ساری باتیں میرے سامنے وہ تو جواب اس نے دیا عالم اس کو بخار ہٹنا ہے کے بارے میں ذوق کا علاج کیا کہ وہ عالم کی تحقیق تھی ابھی وہ آدمی بھی زندہ ہے ان سے ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہم ادھر ادھر کی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہمیں نہیں چھیڑتے تو میں نے ارد کیا کہ یہ جو تمہاری فلم کا نے زبردست کیا لیکن پھر تعلیم کے حاصل کرنے والے اور حدیثوں کے جمع کرنے والے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے گھس گئے جو دنیا طلبی والے تھے تو اس میں بھی حضرت امام عمارت اللہ نے آٹھ شرطیں لگائی علماء لمع کی بڑی کڑی کڑی شرطیں ہیں دیا گیا کہ انہوں نے دورہ کیا اس کے بعد سے ہوا کچھ لوگ وہ ہو گئے کہ جنہوں نے صرف تشکیے کا کام کیا سنت کے مطابق اب یہ تشکیے کے جو کام کرنے والے ہمارے بڑے بڑے مشاہد ہیں جس میں حضرت قادر جیلانی رحمت اللہ رہے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ رہے ہیں حضرت خواجہ محمد محدود چشتی رحمت اللہ رہے ذرا حضرت السانی سرندی رحمت اللہ رہے ہیں اور نہ معلوم کون کون ہے کیونکہ ہم تو سارے ملکوں میں پھرے ہیں اور بھائی ان کی قبروں پر بھی گئے ہیں پوجا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اشارے ثواب کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان میں جانا کوئی ایپ کی بات نہیں اگر وہاں پر اشارے ثواب کریں اور اپنی موت کو وہاں پر جا کر یاد کریں کہ ایک چیز میرا بھی حال بننے والا کہ میں بھی قبر کے اندر چلا جاؤں گا پھر یہ تشکیے والا چال تشکیے والی لائن چڑھی چاروں طرف علماء کرام کے اندر مشائق کے اندر لیکن جب دیکھا بھی یہ تشکیے والے ان لوگوں کی طرف لوگوں کا بہت رجوع ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں اکرام کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں تو پھر کچھ لوگ دنیا طلب خود غرضی والے ان میں بھی گھس گئے اور انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا کہ دنیا طلبی اور خود غرضی کا اللہ حفاظت سلمان جب یہ اس پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں اب خیر نہیں رہی اگر تشکیے والوں میں بھی دنیا ترقی خود کر آ گئی پھر اس میں بھی خیر نہیں رہی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے ایک حدیث کا مطلب بیان کرتے تھے میں اس حدیث کا مطلب بیان کر کے اپنے بہن کو ختم کر دوں کہ میرا بہن جب چل پڑتا ہے تو بس اس کو بہت زبردستی بریک لگانی پڑتی ہے میں خود بریک لگاتا ہوں بڑی مشکل سے بیان ختم کرنا رات کو بہت کہ جلدی جلدی جلدی لیکن پھر بھی اور مجمع بھی ایسا ماشاء اللہ کہ ہل کے دیتا نہیں ایسی توجہ سے اللہ کی بات کو سنتے ہیں جو ان کو دیکھ کر رکھا آتا تھا باہر کے ایک حدیث ہے خیر القرون نے کرنی سمن لگی نا یلون سمن لگی نلون یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سارے زبانوں میں بہترین زمانہ میرا پھر بعد والا اور پھر بعد والا ان تینوں کے بارے میں آپ کے شہر ہے ہمارے علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو قرآن کی آیتوں کو اچھی طرح سے جمع کر کے پھر اس کے اندر سے مطلب نکالتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا <coughs> اس میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں باد نے فرمایا بھگوان کے خیروں نے راشدین کا زمانہ صحابہ کا حضور اکرم کے ساتھ اور بات کی سمن سمندر یل دوسرے درجے میں تابعین کا زمانہ تیسرے درجے میں تبا تابعین کا زمانہ یہ تین زمانے خیر کی لیکن اس کے بعد احترام بھی پڑتے ہیں کہ خود تابعین کے زمانے میں کیا کیا ہوا صحابی صحابہ کے زمانے میں کیا کیا ہوا حجاج یوسف انہیں زمانوں کے اندر آیا اس نے کتنے کتنے نامناسب کام کیے اس کا پھر ہمارے علماء کرم جواب بھی دیتے اس کا یہ جو ہے یہ جواب ہے بعض جو خیر و خون کرنے سے صدیق ریس و عمر نون سے عثمان اور یہ شادی مطلب مشین تک کا زمانہ خیر میں اور دوسرے درجے میں اس کے بعد والا پھر تیسرے درجے میں اس کے بعد والا بعد میں نے کہا کہ سو سال خیر القرون اس کے بعد والے سو سال اس کے بعد والے سو سال یہ تیسرے دوسرے تیسرے درجے کو رہے یہ علماء کرام نے اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا تھا اور خوب اس میں کیے لیکن ہمارے مناظر بیت اللہ بہتر لگے تھے قبر کو دور سے بڑے بارہ میں نے مطلب سنا اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا رحمت اللہ نے ان کی جو مجلس کرتی تھی وہاں اسلام رحمت اللہ انتقال کے بعد تو اس میں مجھے بلایا کرتے تھے اور مجھے بلا کر کہتے تھے کہ کچھ کرتے سنا تو اس کے اندر دس کے بعد لوگ بھی بہت سے ہوتے تھے تعلیم ان کے قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے دعوت کی لائن کے قسم کے ہوتے تھے ساری اس کے اندر ہو چکی کر کے بتا نخرج له ہے لیکن میرا بچپن سے ایک مثال ہے تھوڑے وقت میں کام زیادہ کرنا بچپن سے میرے قصے اگر بچپن کے بھی سنو گے یہی ملیں گے اب میں نے وہاں یہ کیا جا کر کہ لوگوں سے سب سے واقف تو ہوگی شہر والوں سے دیہات والوں سے پوری کتاب کا مطالعہ اچھی طرح سے سب کچھ دیکھنا کرنا اور چاروں طرف جماعتیں بھیج دیتا تھا تو سات دن تک جماعتیں چلتی پھرتی رہتی تھی تو ہمارے طلبا یہ سمجھتے تھے کہ یہ سات دن تک گھومتا پھرتا ہے تعلیم والی میں نہیں دس میں نہیں رہتا نہیں گھومتا پھرتا نہیں رہے بہت اچھی طرح سے کام ہوا اور جو ہمارے ساتھی طلبا تھے وہ ہمارا بھی اڑاتے تھے جب ہم بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے انتظار میں استاد کے تو ہمارے ساتھی نہیں ہم با ہم گاؤں دیواس کے دوستوں کی نقل اتارتے تھے ہم لوگ ہم سہ لیتے تھے سیوا امتحان آیا سیم امتحان کتاب وغیرہ ہم نے اچھی طرح ساری رات دیکھی بہاری شریف کا پہلا امتحان تھا پانچ سوال تھے تین کا جواب دو داخل ہو گئے ہم امتحان گاہ میں میں نے پرچے کو الٹا کر دیا میں نے کہا تھا پر قیامت میں بھی پانچ سوال ہوں گے اور پانچوں کا جواب دینا ہوگا یہاں پر پانچ سوال ہے تین کا جواب دینا ہے تو ہی اچھی طرح جواب لکھوا اور مجھے اچھے نمبروں پر پاس کر دی مجھے صرف پاس نہیں ہونا بلکہ اعلیٰ نمبر پر پاس ہونا ہے وہ کھولا الحمد للہ جوابات اچھی طرح میں نے لکھ دی ساری کتابوں کا امتحان دے دیا لوگ یہ سمجھ اور ہماری ساتھی کے فیل ہو گئی کیونکہ گھومتا ہی پھرتا ہے لیکن اللہ کا شکر جب امتحان کا نتیجہ سامنے آیا تو سب سے اول نمبر میرا نام تھا حالانکہ وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بس آخری سال سے پہلے کا سال تھا حج والا سال تھا تو اس کے اندر ہمارے یہاں کے بھی کافی تعداد میں ایسے ایسے علماء پہنچے تھے حدیث کا درس لینے کے لیے جو دو دو سال بخاری شریف پڑھا چکے ہیں اور اسی طرح ڈھاکہ وغیرہ کے بھی بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا چکے ایسے وہاں پر پہنچے تھے پڑھنے کے لیے حضرت کی وجہ سے اور ایسے تو بہت سے تھے کہ جو بخاری شریف بہت جگہ پڑھ کے آئے تھے اب ان کے بیچ میں ہم اب اول نمبر آ گیا اب وہ سارے کے سارے طلبا جو تھے وہ استادوں کے پیچھے پڑ گئے ان کے کہ نمبر دینے میں غلطی ہوئی ہے سارے ہفتے گھومتا رہتا ہے کہ کیسے اول نمبر پاس ہو گیا تو ممتحنی نے کہا کہ دیکھنے والے کا ہم ہے وہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم کو دکھاؤ ہم یہ پرچیز کے لکھے ہوئے دیکھیں گے اور اگر نہیں دکھاؤ گے وہ سمجھ لو آگے کیا کریں گے ہم تو تم جانتے ہو ہم جانتے ہیں آگے کیا کریں گے وہ تم جانتے ہو ہم جانتے ہیں تو اس لیے مدرسے والوں کو بھی وہ ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ چیز ہو جائے تو سارے مدرسے پر اثر پڑے گا تو انہوں نے دے دی وہ بچے دے دی جب دے دیے تو یہ بڑے بڑے فہیم جو طلبا تھے انہوں نے پرچے دیکھے وہاں شریف میں میرے ترپن نمبر تھے مسلم شریف میں باون نمبر اکاون نمبر سے اگر کم نمبر آیا تو میں نے اپنی توہین سمجھی اکاون سے کم کیوں آیا بہت اچھے نمبر آتے انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جو نمبر ملے ہیں یہ بالکل صحیح ملے ہیں کوئی بھول نہیں ہوئی میں تمہیں ترکیب بتا دوں میں نے کیا کیا آج پہلوان اپنا داؤں کسی کو بتایا نہیں کرتا لیکن دین کے کام کے اندر آج اپنا داؤں بتا دی تاکہ دوسرا نہیں کرے میں نے کیا یہ سڑکوں میں برابر حاضری دیتا تھا بھائی پوری اور مطالعہ خود دیکھتا تھا حاشیہ بھی دیکھتا تھا شروع بھی دیکھتا تھا اور امتحان کے لیے جب میں بیٹھا استاد کی تقریر بھی پوری لکھتا تھا میرے پاس تقریر لکھی ہوئی ہے وہ ساری میرے ذہن کے اندر تھی وہ سب لکھی اور ایک بات اور کر دی میں نے وہ یہ کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کے بیانات میں خوب سنتا تھا اور لکھتا بھی تھا تو کوئی جوڑ اندر ملایا اور ملا کر مولانا یوسف رحمت اللہ کا پورا بیان لکھ دیا اندازوں نے اگر کوئی بیان لکھے یہ تو علماء ہیں ایسے تھوڑی مانیں گے لیکن وہ تو جوڑ ملا ایک ملا دی جی۔ وائٹ لائن ملا دی جی۔ اور پورا بیان لکھ دیا اب ان کا بیان ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیرت میں رہ جاتے تھے بڑے بڑے علماء ان کے بیان میں آتے نہیں تھے یہ تو کل کا بچہ ہے بچہ ہے کہ بیان میں نہیں آ گئے تھے لیکن یہ بیان دیکھا تو سارے حیرت میں رہ گئے اور اسے نمبر ہمیں ملا اللہ نواز میں کا بڑا فضل بہت بڑا کرم ہوا آپ لوگوں سے مجھے یاد کرنا ہے کہ آپ کے جو طلبا ہیں ان کو ترغیب دیں جمع میں جانے کی ایسے طریقے پر کہ تعلیم کے اندر کوئی کمی نہ جو لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ دوسروں کو ترغیب دیں اور دیکھو ایک بات میں ادب کے ساتھ دوں کہیں آپ حضرات تیرے ہو ناراض ہو جاؤ ہمارے صاحب ہم طلبا کو تو ترغیب دیں کہ وہ لوگ جماعتوں میں جائیں مکانی کام کریں سال دے ہوئے دو سال دے ہوئے تین سال دے ہوئے اور ہم بہاری شریف پڑھنے والوں کو اور ہم مسلم شریف پڑھانے والوں کو شریف پڑھانے والوں ہم کو تم نے ایسا کر دیا کہ ہم جماعت جو میں ہے وہ نفوس میں اتارنے کے لیے اور دوسروں کے نفوس میں اتارنے کے لیے ہم ہاتھ پیر نہ مارے ہم کو کیوں چھوڑ دیا تم نے یہ ذرا حضرات کی ناراضگی کا ضرورت تھوڑا سا ڈر بھی ہے لیکن آپ لوگ کہیں کہ تم سال دے دو دو سال دے دو تین سال دے دو اس میں بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم دیکھا رہے کچھ کام نہیں کر رہے جماعتوں میں رہے دونوں طرح سے میں تو پھنس جاتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں اسی لیے میں نے یہ کیا کہ فجر کے بیان میں بعض مرتبہ میں رمضان میں بخاری شریف پڑھانے والے علماء کو بٹھاتا ہوں پورا بیان سنو کوئی چیز منسوخات کے خلاف ہو تو مجھے بتا دو